حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی کہ جب وہ نفاذ سے پاک ہو جائے تو آگے نکاح کر سکتی ہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سینتیس